چنانچہ یہی ہوا اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے